بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل الکل ہم ہوں مزہ کلو مزہ انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا کوئی اعلیٰ نصب العین اور آدرش نہیں ہے تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی کوئی چگلیاں کھاتا پھر رہا ہے کسی کو تانے دے رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک رپورٹ ہے کسی سے پوچھ لیجئے کوئی کہے گا سیکس اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس کو بھی سیکس ہے یہاں تک پتہ تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں کسی کوئی کوئی بتایا نہیں انسان تو میرا حیوان ہے گندگی کی پوٹ ہے کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واس کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واس جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی وہ شاید کوئی نظرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واس فرما رہے ہیں واس تو بڑا عمدہ ہے لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان خیر ہے ہی نہیں اسی لیے وہ چار قسمیں کھائی تھیں وہ تین و زیتون و تور سیرین و حاضر بلد العیح لقب خلق انسان افی آخر تقریب کیا محمد انسان نہیں تھے کیا موسا انسان نہیں تھے کیا عیسا انسان نہیں تھے کیا روح انسان نہیں تھے انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقعہ ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں تھے اسفل لیے جتنا کینا انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے جتنی شہمت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خوخاری پیدا ہو جاتی ہے بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پھروتے رہے انسان پھروتے رہے سن سینتالیس میں پھروئے گئے کہ نہیں وہ انسان تھے بیڑیے بیڑیے سے زیادہ کوئی بڑی ایسا کام نہیں کرے ویل الکل ہو مزہ اللہ مزہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے اللہ بھی جمع مال ماد دادا جس کی ساری و جوہد اسی میں رہی مال کمایا اور اسے گنتا رہا اب میرے ایسٹ اتنے ہو گئے آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ یہ اضافے ہو گئے یہ سب اللہ مالح اخلادہ کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا ظاہر بات آدمی جانتا ہے مجھے پڑھنا ہے لیکن اسی مال کو سرچ کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے پیرامڈس کیوں بنائے گئے calm and self possessed still and resolute the pyramid یہ حرام میں سوچتے اونچے اونچے ہزار ہار انسان اس کے لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے کتنی بڑی بڑی چٹانیں کتنے لوگ ان کے سے دب کر بنے ہوں گے into eternity the defined pride of man's will to survive and conquer the surviving of time تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے کل ہرگز نہیں لم بزن نہ پھر یہ جھونک دیا جائے گا ختما میں مما ادرا کمل فوتما ہو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے ختما کیا ہے نار اللہ موقدا وہ آگ ہے سلگائی ہوئی اللہ کی تتل اطے جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی اب یہ آگ کون سی ہوگی ایک تو ہمارے زمانے میں ایک ساتھ تھے اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھیں وہ اس ہوتما کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں اور ایٹم کا جو ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے بس وہ یقیناً جو ہے کہ جو کے انسان کے وجود پہ چلا جاتا اندر یہ چیزیں ہیں کون کون سی آگے ہیں آپ سمجھیے ایک آگ وہ ہے لکڑی سے ابھی جلائی ہے وہ جڑاتی ہے تو اس کو جڑاتی ہے ایک آگے وہ آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے یا الٹرا وائلٹ ریز ہے یا کوئی اور ریز ہے یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی اندر جا کے آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے اسے حرارت پہنچاتی ہے وہ آگ جو ہے نار اللہ تلے تخلے دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی ان وہ صدا پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے فی آمد ممددا بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفا علی ویات کمبل آیات لذیقی حقیق